حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں میں نے اسے گھر میں ایک تاک کے آگے لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاک کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے آپ نے دیکھا تو فرمایا عائشہ اس کو مجھ سے دور ہٹا دے میں نے اسے اتار کر اس کے تکیے بنا لیے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھپن